اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا کلینکل سائیکالوجی کی سیریز کا پانچواں لیکچر ہے اور آج کا لیکچر کا موضوع جو ہے ہمارا جس پہ ہم فوکس کریں گے وہ history of clinical psychology particularly roots of research and assessment in clinical psychology کے حوالے سے ہوگا جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے ذکر کیا تھا لائٹنر وٹمر کا جس کو ہم بابا نفسیات یا بابا کلینکل سائیکالوجی بھی کہتے ہیں لائٹنر وٹنر نے پہلی دفعہ ریسرچ کے موضوع پہ کلینکل سائیکالوجی پہ بہت فوکس کیا اور اس زمانے سے مختلف سائیکالوجسٹ نے سائیکالوجی میں ریسرچ ورک شروع کیا اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم چار حوالوں سے خاص طور پہ اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے پہلا جو حوالہ ہے وہ کلینکل سائیکالوجی میں ریسرچ کا ہے دوسرا جو ہے وہ اسسمنٹ کا ہے اور تیسرا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا جس کو ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں یا علاج کا طریقہ کار ہے اور چوتھا جو ہے وہ پریونشن کا ہے تو کلینکل سائیکالوجی جو ہے یہ اوور دا ایئرز اس میں انوالو مختلف طریقہ کار سے ہوئی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس ایریا کی اس کو ہم یوں نہیں دیکھ سکتے کہ کسی ایک ٹائم پہ آل آف اے سڈن ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہو بلکہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہے ایک پوری سینچری میں ہم آسانی سے ٹوینٹی سینچری کو اس ڈیولپمنٹ کا موجب قرار دے سکتے ہیں اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم کلینکل سائیکالوجی کا جو رول ہے اس کو بھی اس وقت ذہن میں رکھیں کلینکل سائیکالوجی کا جو رول ہے وہ بیسکلی ہیومن ویل بینگ انسانی صحت پہ غور کرنا اور اس کو بہتر بنانا رہا ہے تو لہٰذا مختلف سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز اس کی اس اس ایریا میں بے شمار ریسرچز کر کے اس کو مزید ڈیولپ کیا ہے اور اور پچھلے کچھ ڈیکڈز میں خاص طور پہ کچھ ایسے ایونٹس بھی ہوئے جس طرح کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس کے بعد اور مختلف موومنٹس چلی سائیکالوجی کے فیلڈ میں جس کی وجہ سے ایک ایسا سوشل انوائرمنٹ بھی کریٹ ہوا جو جس کی کنٹریبیوشن اس ایریا میں اچھی خاصی رہی ہے اب تھوڑی سی بات خاص طور پہ میں پہلے کرنا چاہوں گا کہ جی ہمارے نفسیات یا کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کس طرح انوالو ہوئے اس ریسرچ میں وٹمر اور بیشتر کلینکل سائیکالوجسٹ اس زمانے کے جو تھے انہوں نے جو ریسرچز وہ کر رہے تھے ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ان کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ریسرچ ورک ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے تو یہ ایک وہ دور تھا جس میں کہ جو جو تھے ایز کلینکل سائیکالوجسٹ انہوں نے پریکٹیکلی بھی کلینکل فیلڈ میں اچھی خاصی کنٹریبیوشن کرنی شروع کر دی بے شمار یہ جو ریسرچز اس زمانے میں ہوئیں ان ان, ان کا خاص جو فوکس تھا وہ بیماری کو نفسیاتی بیماری کو سمجھنے کی طرف تھا کہ یہ نفسیاتی بیماری ہوتی کیا ہے مثلاً ڈپریشن جو ہے یہ ڈپریشن کیا چیز ہے یا انگزائٹی نروسز جو ہے وہ انگزائٹی نوروسز کیا چیز ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں کہ یہ یہ چیز سامنے آئی اس کے سائنس اینڈ سمٹمس کیا ہیں تو اس طرح انہوں نے ایٹیولوجی کو پہ غور کرنا شروع کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ بھائی اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے how can that be improve how can the treatment methodology بھی ڈیولپڈ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی پریونشن جو ہے وہ کس انداز سے کی جا سکتی ہے اب میں تھوڑی سی بات کروں کلینکل سائیکالوجی کے اسکوپ کی کیونکہ اسکوپ جو ہے ریسرچ کا کلینکل سائیکالوجی میں وہ تو بہت زیادہ ہے اس میں پہلی چیز پانچ چھ ایسے عوامل ہیں جن کا میں خاص طور پہ بات کرنی چاہوں گا ان میں سے ان میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ understanding of the condition of the psychological condition جب understanding of the psychological condition کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بیسکلی بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک بیماری کو ایک خاص شکل دیتی ہیں جس طرح میں نے بات پہلے ڈپریشن کی کی انگزائٹی نوروسز کی کی اسی طرح ہسٹیریا اس زمانے میں ایک بہت مشہور بیماری تھی ان دا سینس کہ بہت نیا نیا اس اس کو ڈائگنوز کیا گیا تھا اور اس اس کو اکثر پھر پیشنٹس میں اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جاتا تھا اس زمانے میں تو پہلی چیز تو ہے identification of symptoms and characteristics دوسری چیز جو ریسرچرز نے خاص طور پہ جس کو پروو کیا اور غور کیا وہ تھا کہ بھائی وہ کیا کازز ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان لٹ سے کہ ہسٹیرک ہو جاتا ہے ایک اور انسان ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے یا ایک اور آدمی ہے اس کو پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے کیا عوامل ہیں یا ایسی کیا کازز ہیں یا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ آگے انسان کے زندگی میں آئی پھر تیسرا جو ایریا تھا جس پہ غور کیا ریسرچرز نے وہ میجرمنٹ کا ایریا تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یو نو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں سے لوگ گزر چکے تھے اور بے شمار ایسے ٹیسٹ بن چکے تھے جو استعمال کیے جا رہے تھے ہیومن ڈفرینس پہ غور کرنے کے لیے کہ بھائی کون زیادہ عقل مند ہے یا ذہین ہے فار انسٹنس کون زیادہ سوشل ہے کون زیادہ انٹروورٹ ہے یو نو کس کی سیلف اسٹیم یا کانفیڈینس بہتر ہے کس میں یو نو ڈپریشن کے سمٹمس پائے جاتے ہیں تو بے شمار اس طرح کی ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ جو تھی اس پہ بھی ریسرچ نے غور کیا اس کے علاوہ پھر ریسرچرز نے ہیومن برین پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہیومن برین ہے اس کی جو فنکشننگ ہے یا نروس سسٹم جو ہمارا ہے اس کی فنکشننگ کیا ہے تو اس سے ایک نیا فیلڈ نے جنم لیا جس کو ہم نیو سائیکالوجی کا نام بھی دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آگے جو جو, جو, جو ہماری ریسرچز تھیں وہ آگے چلیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی پریونٹ بیماری کو پریونٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے سائیکوپیتھولوجی کو یا ڈپریشن کو یا ایموشنل ڈسٹربنس کو یا پرابلم کو یا سائکیٹرک پرابلم کو آیا پریونٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر پروینٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ایریا میں بھی بے شمار کام ہوا تو ایک چیز جو بڑی واضح ہوئی وہ یہ کہ ان پچھلے ستر یا اسی سالوں میں بے شمار ریسرچ ورک اس ایریا میں کیری آؤٹ ہوا it's not just one single research جس کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجی اس جگہ پہ پہنچی جہاں آج ہے بلکہ مختلف ریسرچز کی وجہ سے مختلف ریسرچ ریویوز کی وجہ سے مختلف سوشل فیکٹرز اور ایونٹس کی وجہ سے جن کی میں بات ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ, وہ آج وہاں ہے اس جگہ پہ ہے جہاں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس موقع پہ میں دو چیزوں کا خاص طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا یہ دو ایسے عوامل یا ایونٹس ہیں جن کا کلینکل سائیکالوجی پہ بہت گہرا اثر پڑا ہے پہلی چیز جو ہے وہ ریسرچز اس وہ ایسی ریسرچز کا ہے جو سائیکو تھراپی کی افیکٹونیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیری آؤٹ کی گئی اور دوسرا جو جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ بیسکلی اس فرق کو جاننے کے لیے کہ جو اسٹیٹسٹیکل ورسز کلینکل پرڈکشن کے درمیان پایا جاتا ہے اب میں پہلے پہلی چیز کی بات کروں گا افیکٹونیس آف سائیکو تھراپی اس سے میری کیا مراد ہے نائنٹین ففٹیز میں ذہن میں رکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں کہ psychotherapy had become very popular اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں کہ سائیکو انالیسز جو تھا میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی ذکر فرائڈ کا کیا تھا تو یہ سائیکو انالیس جو تھا یہ فرائڈ نے ہی ڈیولپ کیا تھا یہ ایک ایسی اپروچ تھی جو ففٹیز میں بہت پاپولر ہو گئی تھی اور سارا سارے یورپ میں اور پھر لیٹر آن ان امیرکا یہ آہستہ آہستہ لوگ ٹریننگ لے کے چلے گئے اور پھر انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اس زمانے میں جب سائیکو انالیس پہ کام ہو رہا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت افیکٹو طریقہ کار ہے اور لہٰذا اس پہ کوئی سچ ریسرچ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس میں بہت سے سبجیکٹو ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں جن کو ہم ہم سائنٹیفکلی یا ریسرچ بیسس پہ جن کو ایکسپلور یا پروب ہم نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہت بڑا اسمپشن تھا جو کلینکل سائیکالوجسٹ نے میں خاص طور پہ لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ففٹیز میں اتنی زیادہ ریسرچ جو تھی وہ سائیکو تھراپی کی افیکٹونیس کو پروو کرنے میں کی طرف نہیں گئی لیکن later on was a psychologist by the name of Landis Landis جو تھا وہ نیو یارک میں کام کرتا تھا اس نے انیس سو سترہ سے لے کے انیس سو چونتیس تک جو نیو یارک ہاسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹس جو ٹریٹمنٹ میں سے گزرے ان کا اس نے سروے کیا اور اس نے انٹرسٹنگلی یہ دیکھا کہ seventy two percent of the patient جو تھے وہ ٹھیک ہو کے نکلے لیکن اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بھی پیشنٹس جنہیں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں بھی ملا وہ بھی کافی ایک لارج نمبرز میں ہاسپٹل میں سے ٹھیک ہو کے نکلے تو اس سے ایک جو نیا چیز ایک جو نیا کانسیپٹ جو سامنے آیا وہ تھا اسپونٹینیس ریمیشن کا اسپونٹینیس ریمیشن سے میری مراد ایک ایسی ریکوری ہے جو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے جو ہے وہ کارزد ہو جاتی ہے کہ انسان خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے جس طرح ہم کہتے نہیں کہ time time is a healer یا جس طرح ہم کہتے نہیں ہے کہ انسان خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو ایک یہ نیا ایک پہلی دفعہ یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئی اس کے بعد پھر بے شمار ریسرچز کیری آؤٹ کی گئی دیکھنے کے لیے کہ یہ جو اسپونٹینس ریمیشن ہے یہ یہ جو عمل ہے یہ کس حد تک یو نو اثر انداز ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں تو مختلف ریسرچز نے اوور دوز مینی ایئرز اس سے جو چیز سامنے آئی ہے اب اور یہ پریٹی مچ اسٹیبلشڈ ہے وہ یہ ہے کہ رفلی تیس پرسینٹ لوگ جو ہیں پیشنٹس جو ہیں وہ اسپونٹینیس ریمیشن کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کوئی سکسٹی فائیو پرسینٹ جو پیشنٹس جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں اسی زمانے میں ٹو بی ایگزیکٹ ایک اور برٹش سائیکولوجسٹ جس کا نام ہانز آئزنک ہے Eysenck is a very very big name in psychology اس نے ایک نیا تھیسس ایک نئی کانٹروورسی ایک قسم کی شروع کر دی اس نے کہا وہ اس نے کہنا یہ شروع کر دیا اور اس نے بے شمار کانفرنسز میں جا کے تقریریں شروع کر دیں کہ بھئی یہ جو سائیکو تھراپی ہے یہ سب فراڈ ہے اور یہ خاص طور پہ جو سائیکو انالیسز ہے کیونکہ اس زمانے میں psychoanalysis was the main modality یا مین تھراپی جو استعمال ہو رہی تھی تو اس نے کہا جی یہ سب کچھ فراڈ ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے ہی اس بلکہ تھراپی سے زیادہ لوگ تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس نے پھر اس کی وجہ سے جو کلینکل سائیکالوجسٹ کمیونٹی تھی وہ بڑی چکنی سی ہو گئی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے اپنے اندر سے ایک آدمی اٹھ کے اس طرح کی اس نے باتیں شروع کر دی تو پھر آئزک نے پھر کئی ریسرچ کا ڈیٹا جو تھا اس کو بھی آپس میں کراس ٹیلی کیا ویریفائی کیا اور اس, اس نے جو اس وقت ڈیٹا اپنا پرووائڈ کیا اس کے حساب سے اس نے کہا کہ جی جو لوگ خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ تقریباً سیونٹی ٹو پرسینٹ ہیں جو سائیکو انالیسس سے ٹھیک ہوتے ہیں وہ تقریباً چونتیس پرسینٹ ہیں اور اور جو باقی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہوتے ہیں وہ تقریباً سکسٹی فور پرسینٹ ہیں جو اکلیکٹک جن کو باقی ٹریٹمنٹ سے مراد اس کی اکلیکٹک اپروچز تھی مختلف اپروچز جو تھی تو یہ جو ڈیٹا اس نے دیا یہ لیٹر ریسرچز نے یا آج کل کی موجودہ ریسرچز نے تو ویسے بتایا ہے کہ یہ ڈیٹا جو تھا یہ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ٹریٹمنٹس سائیکو تھراپیوٹک ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ افیکٹو ہوتی ہیں اور وہ کم از کم in sixty five percent of the cases effective ہوتی ہیں یہ جو اسپونٹینیس ریمیشن کی بات ہے یا لوگوں کا خود سے ٹھیک ہو جانے والی بات ہے یہ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا یہ کوئی انتیس سے تیس فیصد کیسز میں یو نو پائی جاتی ہے اس اس کانٹروورسی کا جو فائدہ ہوا آئی تھنک وہ بڑا امپورٹنٹ ہے فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے اس سائیکو تھراپی کی افیکٹونیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بے شمار ریسرچز کرنی شروع کر دی اور اس کی وجہ سے a better understanding started to come around کہ بھائی یہ سائیکو تھراپی ہوتی کیا ہے اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ وہ عوامل یا وہ ایلیمنٹس بھی سائیکو تھراپی کے سامنے آنے شروع ہو گئے جس طرح کے کہ جی کون سی تھراپی کس بیماری کے لیے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے کہ جس طرح یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جی اگر انگزائٹی نیوروسس کا پرابلم ہے تو بیہیویئر تھراپی زیادہ افیکٹو ہے یا اس طرح اور اور چیزیں تو یہ بھی ایک چیز سامنے آ گئی کہ جی اچھا کس قسم کی کنڈیشن اگر پیشنٹ کی ہو تو اس صورت میں کون سی اسٹریٹجیز یا کون سی ٹیکنیکس یا کون سی تھراپی زیادہ افیکٹو ہوگی اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو سامنے آیا وہ یہ بھی آیا کہ تھراپسٹ کی اپنی ٹریننگ جو ہے اس کا ایک اپنا جو اموشنل ڈیولپمنٹ ہے ایک اپنی ایک اپنا لیول آف افیکٹونیس کہہ لیجیے ایک فنکشننگ لیول کہہ لیجیے that also has a very important role to play اور جو تیسری چیز سامنے اس اس ان ریسرچ سے آئی وہ یہ بھی آئی کہ پرسنالٹی کی کچھ کوئی تھراپسٹ کی اپنی بھی پرسنالٹی کے ایسے ویریبل ہوتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جس طرح مثلا اگر ایک تھراپسٹ جو ہے وہ پیشنٹ کو اچھے طریقے سے سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے کیونکہ وہ بہتر ریپورڈ اسٹیبلش کر لیتا ہے اسی طرح اگر ایک تھراپسٹ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی میں ایمپتھی ہے تو وہ بہتر تھراپی کر سکتا ہے اسی طرح ایک تھراپسٹ جو ججمنٹل نہیں ہوتا وہ بہتر تھراپسٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک تھراپسٹ جو گرم جوشی سے کلائنٹ سے ملتا ہے اور انرجی اور ایکسائٹمنٹ دکھاتا ہے کہ جی آئی ایم انٹرسٹیڈ میں مدد کرنا چاہتا ہوں تمہاری اور اور میں I be with you in this session for this whole hour I listen to you I be available effective ہوتا ہے اور اگر اگر ایک تھراپسٹ اپنے سیشن کے دوران فون بھی اٹینڈ کر رہا ہے دوستوں کو بھی فون کر رہا ہے یا ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر اس کی افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے I mean these are the kind of things جو ریسرچ بیسس پہ اسٹیبلش ہونی شروع ہو گئی اب میں ایک اور ریسرچ کا ذکر کرنا چاہوں گا this was carried out in form of a book by psychologist جس کا نام میل ہے میل جو تھا یہ میں اس نے ایک چھوٹی سی کتاب بریف سی لیکن بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ جو پیس آف ورک بن گئی کلینکل سائیکالوجی میں وہ لکھی اس کا نام تھا statistical versus clinical prediction then میں آپ یہ رکھے کہ اس زمانے میں ففٹیز میں اور ففٹیز سے پہلے سارا کا سارا کام جو تھا نفسیاتی کام جو تھا اس میں سبجیکٹو اسسمنٹ اور اس میں clinical judgement based on one's experience جو تھا اس پہ بہت فوکس اور ایمفسس تھا تو اس کتاب نے ایک قسم کی ریولوشن وہ اس کی وجہ سے آئی اس نے اس اس کتاب میں جو تھیسس پیش کیا وہ یہ تھا کہ نہیں اور اور وہ تھیسز یہ تھا کہ ہم چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کو بہتر طریقے سے پرڈکٹ کر سکتے ہیں on the basis of statistical evidence تو اسٹیٹسٹیکل ایویڈینس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تو چیزیں جو تھیں وہ وہ ایک کلینک کے اندر یا لیب کے اندر کیری آؤٹ کی جا رہی تھی اور تھوڑے سے پیشنٹس کے ساتھ سائیکالوجسٹ ورک کر کے کچھ تھیریز اپنی ایکسپاؤنڈ کرتے تھے یا اسٹیبلش کرتے تھے لیکن اب اس دور میں میل کے دور میں بے شمار سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ جو تھی وہ کیری آؤٹ ہونی شروع ہو گئی اور یہ جو ٹیسٹنگ تھی یہ لارج نمبر آف پیپل پہ کیری آؤٹ ہوئی اس کی وجہ سے کچھ ایسے ٹرینڈز کچھ ایسی چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئیں جو کہ سائیکالوجسٹ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اگر اگر کمپیئر چیز کو کیا جائے اور کرائیٹیریا بنایا جائے تو وہ زیادہ ریلائبل اور ڈپینڈیبل کرائیٹیریا یا پرڈکشن بن سکتی ہے تو یہ جو چیز جو جو یہ جو ہائپوتھس یا جو اسمپشن جو میل نے 1954 میں دیا this still holds true I mean even آج کل بھی یہی کانسیپٹ اور یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو جو اسٹیٹسٹکلی بیسڈ ریسرچز ہے ان کا ان سے جو آؤٹ کم یا ان سے جو یو نو ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں وہ زیادہ ریلائبل ریزلٹس ہیں جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک یا کوئی ایک ایسی گراؤنڈ بریکنگ کوئی ریسرچ اسٹڈی تو نہیں تھی ہوئی جس کی وجہ سے ہم ہم ہم نے یہ دیکھا ہو کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت اس کو وہ اثر انداز ہوئی تو یہ بیسکلی مختلف ریسرچز ہوئیں اوور دا ایئرز جن سے نتائج کچھ سامنے آئے اور جن سے نئی ڈیولپمنٹ ہوئی نئی سوچ ڈیولپ ہوئی پھر کچھ ایسے اور عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی فار ایگزامپل ریسرچز کی بیسس پہ ایک جو چیز اور سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انگزائٹی ڈس آرڈرز جو ہے مثلا اینگزائٹی ڈس آرڈرس پہ بے شمار ریسرچ کیری آؤٹ ہوئی اس سے بھی یہ پتا چلا کہ جو بیہیویئر اسٹریٹجیز ہیں وہ اگر استعمال کی جائیں اینگزائٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹس کے ساتھ تو وہ زیادہ افیکٹو ہے بہ سائیکو انالیسس کے یا بہسپت روجیرین تھراپی کے یا کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کے یا کوئی اکلیکٹرک تھراپی کے تو جب ہم بات کرتے ہیں اینگزائٹی ڈس آرڈرس کی تو میری جو مراد ہے وہ تین چار کنڈیشنز کی خاص طور پہ ہے ایک تو انگزائٹی اسٹیٹ کہلاتی ہے انگزائٹی اسٹیٹ سے مراد وہ ٹینشن یا انگزائٹی ہے جو انسان ہر وقت ایکسپیرئنس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو فنکشننگ ہے وہ پریٹی مچ افیکٹڈ رہتی ہے وہ پوری طرح سے کسی بھی چیز کو میں انوالو نہیں اپنے آپ کو کر پاتا دوسری کنڈیشن جو ہے وہ پینک ڈس آرڈر کی ہے پینک ڈس آرڈر بیسکلی وہ کنڈیشن ہے جس میں کہ انسان اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ فیل کرتا ہے اور اس کی انگزائٹی کا جو لیول ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بالکل سیم جاتا ہے اور جیم ہو جاتا ہے اور اور اپنے آپ کو کسی کام کے قابل نہیں محسوس کرتا تو اسی طرح جو تیسری کنڈیشن ہے وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس سنڈروم کی ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس سنڈرم وہ کنڈیشن ہے جو ایک کسی بہت بڑے حادثے کے بعد one can go through in life جس طرح حالیہ جو زلزلہ پاکستان میں آیا اس کے بعد بے شمار اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اسی اسی کنڈیشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور آج کل بے شمار کام ان سے جو کیا جا رہا ہے وہ اسی ایریا میں کیا جا رہا ہے اسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن جو کہ اوور دیز ایئرز ریسرچ کی بیسس پہ جو چیز واضح ہو کے سامنے ہمارے پاس آئی وہ یہ کہ یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ بیہیویئر تھراپی یہ کوگنیٹیو تھراپی زیادہ افیکٹولی اس سے ڈیل کر سکتی ہے as opposed to psychoanalysis for instance تو had this research is not taken place تو ہو سکتا ہے آج ہم ان کنڈیشنز کو سائیکو انالائز ہی کر رہے ہوتے that would a lot of precious time wasted on both the ends ایک بہت اسٹرائکنگ جو فیچر ہے یا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجی کے ایریا میں جو ریسرچز کیری آؤٹ ہوئی ہیں وہ بہت ہی ایک ایک انہوں نے براڈ ہورائزن یا وسیع گراؤنڈ کہہ لیجئے انہوں نے کور کی ہے آئی مین انیشلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو جو موسٹ آف دا جو ریسرچز تھیں وہ تو یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کیری آؤٹ کی گئیں کہ جی، یہ جو یہ نفسیاتی بیماری چیز کیا ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس کی سائنز اینڈ سمٹمس کیا ہیں اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے وہ اس ایریا میں کیری آؤٹ کی گئیں پھر یہ دیکھنا دیکھا گیا کہ وہ کیا ایسے طریقہ کار ہیں جن سے کہ ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان ایموشنل کنڈیشنز یا سائیکولوجیکل کنڈیشن سے ان کی ہیلپ کس طرح کی جا سکتی ہے I mean that was a second area of scope clinical psychology کا جس پہ بے شمار ریسرچز کیری آؤٹ کی گئی تیسرا جو ایریا تھا وہ سائیکو تھراپی کی ایفیکیسی کا تھا کہ سائیکو تھراپی جو ہے وہ کس انداز سے اگر کی جائے یا کون سی تھراپی کو استعمال کس کنڈیشن میں کیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو اب میں بات کرنی چاہوں گا خاص طور پہ ان ایریاز کی جہاں پہ کلینکل سائیکالوجی کے ایریا میں ریسرچز آج کل کیری آؤٹ کی جا رہی ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹرز کی اسٹڈی کا ہے کہ ایسے کون سے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو فزیکل بیماریاں بیماریوں کی شکل میں بھی اپنے آپ کو رونما کرتے ہیں یا وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم سائیکولوجیکل رسک فیکٹرز کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے فزیکل بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے اب فار انسٹنس انٹرسٹنگلی جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کینسرز بھی ہیں جو سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوتے ہیں اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کارڈیک نوروسس یا کارڈیک پرابلمس جو ہیں وہ بھی سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے کئی دفعہ سامنے آتی ہیں اسی طرح بے شمار اور کنڈیشن جس طرح السر ہے جس طرح استما ہے جس طرح ڈائبٹیز ہے ڈائبٹیز بھی کئی دفعہ ان دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان زیادہ اسٹریس میں سے گزر رہا ہو تو ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کہ ہیومن مائنڈ اور ہیومن باڈی ان دونوں کے درمیان ایک بہت قریبی تعلق ہے جو پرابیبلی پہلے کبھی اس اس طرح دیکھا نہیں گیا تھا یا اس طرح پہچانا نہیں گیا تھا تو اس لیے آج کل آپ کو اکثر یہ نظر آئے گا کہ جب بھی آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں ایون ان وارڈز جہاں پہ فزیکل بیماری سے کوئی لوگ پیشنٹس آئے ہوتے ہیں جس طرح لیٹ سے کہ کینسر وارڈ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کینسر کا ٹریٹمنٹ جو کیمو تھراپی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا ریڈیو تھراپی سے کیری آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان پیشنٹس کی کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ان کی تھیراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ اسی لیے کہ ان کنڈیشنس کا جب یہ one is involved in these conditions تو ان کا ایک ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ ہماری سائیکی پہ ہمارے ایموشنس پہ ہمارے جذبات پہ اور ہماری کوالٹی آف لائف پہ پڑتا ہے اسی طرح دوسرا جو ایریا ہے وہ بیس وہ وہ یہ وہ یہ ایریا ہے کہ آیا کن کنڈیشنز میں سائیکو تھراپی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے یا وہ بہتر نتائج حاصل اس سے ہو سکتے ہیں اور کن کنڈیشنز میں میڈیکیشن جو ہے اس کا بھی ایک رول ہے تو اب آج کل کے موجودہ دور میں یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بے شمار یہ جو سائکیٹرک کنڈیشنز ہیں ان کی کچھ نہ کوئی کوئی نہ کوئی بایولوجیکل بھی بیسز ہوتی ہے تو ہر وہ کنڈیشن جیسا کچھ ڈپریشن ایسے ہیں بائیپولر ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے مینک ڈپریسو ایلنس ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو کہ جس کا اوریجن جو ہے وہ بایولوجیکل بھی ہے other than the psychological condition تو وہ کنڈیشنز جن کا کچھ عوامل بایولوجیکل بھی ہیں وہاں پہ میڈیکیشن کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے تو وہاں دوائی بھی ملنی چاہیے other than the psychotherapeutic support جو ساتھ ساتھ ہم کلائنٹس کو یا پیشنٹس کو دیتے ہیں تو یہ بھی چیز جو ہے یہ بھی آج کل کی موجودہ جو ریسرچ ہے وہ اس پہ بہت غور کر رہی ہے کہ کون سی کنڈیشن ایسی ہیں جہاں صرف پیورلی کاؤنسلنگ یا ٹاکنگ تھراپی یا سائیکو تھراپی جو ہے ٹریٹمنٹ آف چوائس ہونا چاہیے جس طرح ریئیکٹو ڈپریشنز ڈپریشن ہیں وہاں صرف psychotherapy is the treatment of choice اگر بائیپولر ڈپریشن ہے یا مینک ڈپریسو ایلنس ہے تو وہاں پہ دوائی اور تھراپی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو یہ بھی جو چینج آئی ہے اس ایریا میں اس کا بہت بڑا اس میں ہاتھ جو ہے وہ موجودہ ریسرچز کا ہے اسی طرح ایک اور ایریا جس میں آج کل بہت ریسرچ ہو رہی ہے وہ وائلنٹ بیہیویئر کی اسٹڈی ہے کہ کیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ بالکل وائلنٹ ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور کئی دفعہ وہ اپنے لیے بھی ایک بڑا ہائی رسک فیکٹر ہو جاتے ہیں اور وہ وائلنٹ بیہیویئر میں آ کے کئی دفعہ they carry out acts like suicide I mean suicide بھی جو ہے یہ بھی ایک وائلنٹ بہیویئر ہی کی شکل ہے جو جس کا ڈائریکشن باہر کی طرف ہونے کی بجائے اندر کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان جو سوئسائڈ کمٹ کرتا ہے وہ ورچولی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور جب ان لوگوں کا ان لوگوں کو جب ہم سائیکو تھراپی میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان کے اندر بے شمار ریپریسڈ اینگر ہوتا ہے ریپریسڈ اینگر سے مراد وہ غصہ ہے جس کا اظہار انہوں نے کبھی نہیں کیا کئی دفعہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یا ان کی جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے یا جو ان کا سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے یا جو ان کا فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اس چیز کا انہیں موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ باہر اپنے غصے کے یا اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ کا یا اپنے ریزینٹمنٹ کا اظہار کر سکیں تو وہ کئی دفعہ انفارچونیٹلی اس چیز کو اتنا اندر رکھتے ہیں اپنے اور اتنا اتنی دیر تک اندر رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے مینٹل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ان کے پاس راستہ رہ گیا ہے وہ اپنی ڈسٹرکشن ہے اسی طرح ایک اور فیلڈ جس میں آج کل کافی ریسرچ کیری آؤٹ کی جا رہی ہے وہ یہ مختلف سائیکو تھراپیز یا موڈیلٹیز کی لانگ ٹرم کانسیکوینسز پہ غور کرنا اور نظر کرنا ہے یا مختلف کنڈیشنز کا لانگ ٹرم افیکٹ جب میں بات مختلف کنڈیشنز کا کرتا ہوں تو میری مراد چند ایسی کنڈیشنز کی ہے جس طرح چائلڈ ابیوز ہے یا جس طرح سیکشل ابیوز ہے یا جس طرح سیکشل ہراسمنٹ ہے یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو کئی دفعہ ایک انسان ارلی ان لائف بچپن میں ان سے دو چار ہوتا ہے ان سے گزرتا ہے اور پھر ان کنڈیشنز کا یا ان ٹراماز کا جو ایک ایک, ایک بہت دور تک ایک اس کا ریپل ایک افیکٹ جاتا ہے اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو چائلڈہڈ ٹراماز اس قسم کے ہوتے ہیں اگر وہ ریزالو نہ کیے جائیں تو ان کا لیٹر ان لائف جو ہے ان کا ایک امپیکٹ کافی عرصہ تک لائف میں چلتا ہے تو یہ تو وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں میں جن میں ہم نے دیکھا کہ کلینکل سائیکالوجی کے ایریا میں بے شمار ریسرچ آج کل کیری آؤٹ کی جا رہی ہے اور بھی کئی ایسے ایریاز ہیں لیکن ان کا آج اس وقت میں ذکر نہیں کر رہا اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کس طرح اور کیوں انوالو ہوئے اسسمنٹ میں اس ایریا میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کہ اس چیز کا آغاز جو ہوا وہ اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا کہ ہر انسان جو ہے وہ مختلف ہے نو ٹو پیپل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں تو جب ہر انسان مختلف ہے تو پھر ان کی ان ان کی جو ڈفرینشیل یا ان کی ڈفرینٹ نیڈز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کام کا جو آغاز ہے وہ سر فرانسس گیلٹن نے انگلینڈ میں ایٹین ہنڈریڈ میں کیا گیلٹن جو تھا یہ اس کا یہ کزن تھا ڈاروین کا تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ڈاروین آپ نے آپ کو پتا ہی ہے کہ اس نے theory survival of the fittest جو تھی وہ پرزینٹ کی تو اسی زمانے میں گیلٹن نے سوچا کہ اگر معاملہ سروائیول آف دا فٹس کا ہے تو پھر یہ جو ہیومن ڈفرینس ہیں they must also play a very important part اور خاص طور پہ جو مینٹل سائیکولوجیکل جو جو ڈفرینسز ہیں جو کوگنیٹو ڈفرینسز ہیں جو ابیلٹی کے ڈفرینسز ہیں جو انٹیلیجنس کے ڈفرینسز ہیں ان کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہاتھ ہوگا تو گیلٹن نے اس بیسس پہ مینٹل ابلٹیز کے ایریا میں مزید ڈیولپمنٹ کا راستہ اختیار کیا اسی زمانے میں امریکہ میں ایک اور سائیکالوجسٹ تھا جس کا نام مکین کیٹیل تھا مکین کیٹیل جو تھا یہ پینسلوینیا بیسڈ سائیکالوجسٹ تھا اور بلکہ کیٹیل جو ہے یہ کلینکل سائیکالوجی کا دنیا میں پہلا پروفیسر تھا اس کا ایک یہ بھی اس کو اعزاز ملا کہ یہ he was the first professor of clinical psychology in the world جس میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم وہ وٹمر کو کہتے ہیں کہ وہ فاؤنڈر آف کلینکل سائیکولوجی تھا اسی طرح کیٹیل جو تھا ہی واز اے امیریکن یہ پہلا پروفیسر آف کلینکل سائیکولوجی تھا جو دنیا میں دنیا میں آیا اس کا جو بیشتر کام تھا وہ بیسکلی اسسمنٹ کے ایریا میں اس نے بیشتر اپنا کام کیا اس نے ہیومن کے ایریا میں اس نے کام کیا اور اس کا جو کام تھا اس کی بیسس پہ بعد میں بے شمار سائیکولوجیکل ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے اور سائیکولوجیکل اسسمنٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی کیٹل کا سب سے پریڈومیننٹ ایک جو ایک اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہی تھی کہ اس کے ٹیسٹنگ کی وجہ سے اس کی سوچ کی وجہ سے جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے اس کی وجہ سے جو آگے کے جو دور آئے ان میں سائیکولوجیکل جو اسسمنٹ تھی اور خاص طور پہ جو انٹیلیجنس کے ایریا میں اسسمنٹ تھی that became a very important element اب ایک اس جنکچر پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ انفلوئنس تھا وہ بینے کا تھا بینے جو تھا یہ ایک فرینچ ڈاکٹر تھا اس زمانے میں فرانس میں جو فرانس میں پیرس میں ایک جو ان کا ایجوکیشن منسٹر تھا اس نے سوچا کہ کہ فرانس میں بے شمار ایسے بچے بھی ہیں جو کہ تھوڑے سے اب اور بچوں سے گفٹڈ بچوں سے پیچھے چلتے ہیں یا یہ وہ بچے ہیں جو اتنے انٹیلیجنٹ یا ہوشیار یا تیز نہیں ہیں اپنی پڑھائی میں تو اس نے سوچا کہ یہ یہ جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ایز اسٹیٹ uh, کچھ کرنا چاہیے تو اس نے دو سائیکالوجسٹ کو ان دو ڈاکٹرس کو ان کی سروسز ہائر کر دی ایک جو تھا وہ بینے تھا اور دوسرا جو تھا وہ سائمن تھا تو اس نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ بھئی تم ایسے ٹولز ڈیولپ کرو جس سے کہ ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ کون سے بچے ایسے ہیں جن کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے جن کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ بھی پتا چل سکے کہ ان کی اپنی ان بچوں کی اسٹرینتھس کیا ہیں ان بچوں کی اپنی لمیٹیشنس کیا ہیں اور جو ان کے لیے پروگرامس بنائے جائیں وہ ان کی اسٹرینتھس اور لمیٹیشنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائے جائیں تو بینے اور سائمن دونوں نے مل کے ایک ٹیسٹ تیار کیا جس کو جو جو انتیس آئٹمس پہ بیس تھا انیشلی اس کے بعد اس ٹیسٹ پہ بے شمار اور ریسرچ کیری آؤٹ ہوئی اور اس اس کی ڈیولپمنٹ جو اور ہوئی تو اس کے جو ٹیسٹ آئٹمس تھے وہ انتیس سے بڑھ کے ففٹی فور ہو گئے اس کے بعد یہی جو ٹیسٹ تھا اس پہ مزید انیس سو سولہ میں کام اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں ٹرمن کی کوآپریشن سے کوآڈینیشن کے ساتھ ہوا اور پھر یہ اسٹینفرڈ بینے ٹیسٹ کہلانا شروع ہو گیا اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایک انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں اس کا بہت ایک اہم مقام ہے اور یہ تین سے تیرہ سال کے بچوں کے لیے ایک ٹول ہے اور ایسے بچے خاص طور پہ جو تھوڑے سے اتنے برائٹ اور انٹیلیجنٹ نہ ہوں تو ان کی اسسمنٹ کے لیے یہ ایک بڑا افیکٹو ٹول ہے یہ ٹیسٹ آج کل بھی استعمال ہوتا ہے آپ خود ہی سوچیں کہ انیس سو سولہ کی ورژن جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ اس وقت سے ہوتے ہوتے اور اب تک اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ یہ ابھی بھی یہ ٹول جو ہے یہ سلو لرنرز کے ساتھ یہ مینٹلی مائلڈلی ریٹائرڈ بچوں کے ساتھ یہ ابھی بھی یوز ہوتا ہے میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا کہ کلینکل سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ میں کئی ریسرچز کا بھی اپنا اثر تھا اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے ایونٹس بھی تھے جن جن کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجی میں ایک تبدیلی ایک چینج آئی اب میں ایک ایسے ایونٹ کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ جو کہ فرسٹ ورلڈ وار تھی جنگیں یو نو اکثر نقصان اور ڈسٹرکشن لے کے آتی ہیں لیکن کئی کئی دفعہ جنگیں جو ہیں وہ کچھ ان کا کچھ پازیٹیو فال آؤٹ بھی ہوتا ہے تو سائیکالوجی کے ایریا میں پہلی جنگ عظیم کا جو پازیٹیو فال آؤٹ ہوا وہ اس طرح ہوا کہ امریکنوں کو جب بہت سے لوگوں کو بھرتی کرنا پڑا فوج کے لیے نیوی کے لیے تو انہیں جو ایک مسئلہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم ان کی سلیکشن کس طرح کریں کن لوگوں کو چنیں اپنا فوج کے لیے اور کن کو نہ چنیں اس میں انہوں نے کرائیٹیریاز دو بنائے ایک کرائیٹیریا تو میڈیکل ٹیسٹنگ کا تھا فزیکل فٹنس کا تھا اس کے لیے تو بڑے آسانی سے انہیں بے شمار ڈاکٹرز اور فزیشنز مل گئے جو کہ ان ڈرافٹیز کا یا ان ان, ان لوگوں کا جو جنہوں نے اپلائی کیا ان کی physical fitness test carry out انہوں نے کر لیے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایریا سامنے آیا وہ ان کی مینٹل ریڈینس کا تھا کہ کون سے لوگ یا ان میں سے ڈرافٹیز میں ایسے ہیں جو کہ جا کے جب وہ بیٹل فیلڈ میں ہوں گے تو انہیں کوئی نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو جائے گا انہیں کوئی اور کرائسز نہیں آ جائے گا یا وہ مقابلہ فیس کر سکیں گے دشمن کا یا وہ جا کے کئی مہینے یا کئی سال یو نو بیٹل فیلڈ پہ گزار سکیں گے تو اس اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے رجوع کیا سائیکالوجسٹ کا کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے وہ اس نیڈ کو پورا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ڈاکٹرز کی اپنی اورینٹیشن جو تھی وہ وہ کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی یا ابلیٹی ٹیسٹنگ کی یا ایموشنل میچورٹی اسٹیبلش کرنا یا یا کانفیڈینس لیول ڈیولپ کرنا اس ایریا کی نہیں ہوتی تو اس اس کی وجہ سے ایک جو نئی موومنٹ پیدا ہوئی امریکہ میں رابرٹ یئرس کے زمانے میں وہ تھی کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ جو پہلے بینے کے زمانے میں انڈیویجلی کی جاتی تھی ون ٹو ون بیسس پہ کی جاتی تھی اب اب سائیکالوجسٹ نے ایسی ٹیمز بنائی کیونکہ وار کا زمانہ تھا اور ضرورت تھی کہ ان ٹیمز نے بیٹھ کے ریسرچز کیری آؤٹ کی to develop intelligence test and personality test جو کہ ایک بہت بڑے نمبر آف لوگوں کو کٹھے ایڈمنسٹر کیے جا سکیں جس طرح آپ کو شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ آج کل کے زمانے میں بھی جب ہم بھی ہمارے ہمارے بچے بھی یہاں جاتے ہیں آئی ایس ایس بی میں کو ہارٹ ٹیسٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو they go through group testing یہ گروپ ٹیسٹنگ جو ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں یہ سامنے آئی اس سے پہلے ون ٹو ون ٹیسٹنگ ہوا کرتی تھی اور اس اس ایفرٹ کی وجہ سے اس کاوش کی وجہ سے دو قسم کے جو ٹیسٹ تھے وہ ڈیولپ ان لوگوں نے کیے اس زمانے میں پہلا جو ٹیسٹ تھا وہ آرمی الفا ٹیسٹ کہلاتا تھا اور آرمی الفا جو ٹیسٹ تھا یہ بیسکلی ڈرافٹی کی یا کینڈیڈیٹ کی جو وربل ابلٹیز تھی جو وربل انٹیلیجنس تھی اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا تھا اور دوسرا جو تھا ٹیسٹ جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ بیٹا وہ آرمی بیٹا ٹیسٹ کہلاتا تھا یہ آرمی بیٹا ٹیسٹ جو تھا یہ کینڈیڈیٹ کی پرفارمنس ابلیٹیز کے بارے میں بتاتا تھا کہ in terms of practical performance جو ہے وہ کن ایریاز میں اسٹرانگ ہے اور کن ایریاز میں وہ ویک ہوگا تو اس طریقے سے اس کا ایک جو بڑا دور پا ایک کانسیکوینس جو تھا وہ یہی تھا کہ جو ٹیسٹنگ تھی وہ انڈیویجل ٹیسٹنگ کے ایریا میں سے نکل کے اب گروپ ٹیسٹنگ کی طرف بھی آ گئی اور سائیکالوجسٹ جو تھے ان کی کنٹریبیوشن بہت بڑھ گئی ان کی ریکگنیشن جو تھی وہ بہت بڑھ گئی اور اب وہ اپنے ساتھی جو فزیشنس تھے یا ڈاکٹرس تھے ان کے ساتھ ساتھ چلنا انہوں نے شروع کر دیا اس کے بعد پھر ایک دور ایسا آیا کہ جس میں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جب بھی کوئی ٹیسٹنگ کی بات آتی تھی یا اسسمنٹ کی بات آتی تھی تو فوراً جو ڈاکٹرس تھے وہ رجوع کرتے تھے کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرف کیونکہ یہ ورلڈ وار کے جو چار پانچ سال تھے اس میں اتنا کام ہوا ٹیسٹنگ کے ایریا میں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ نے ایک اپنے اپنی ایک نئی اپنی ایک نئی جگہ بنا لی اور یہ اگر جنگ نہ ہوتی تو <laughs> میرا خیال ہے کہ جو جو جو ڈیولپمنٹ کا جو ریٹ تھا جو رجحان تھا وہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا تو اس جنگ کی وجہ سے ایک ایسی مجبوری سی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے گروپ ٹیسٹنگ جو تھی وہ سامنے آئی اور ڈیولپ ہوئی اور اس گروپ یہ جو گروپ ٹیسٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر you know career guidance career testing aptitude testing ability testing vocational testing یہ سارے کے سارے جو فیلڈ سے یہ یہ ڈیولپ ہوئے اب میں بات کرنی چاہوں گا ان ایڈیشن ٹو یہ سوشل ایونٹس جس طرح ورلڈ وار فرسٹ تھی کچھ ایک ایسی ریسرچ کی بھی بات میں کرنی چاہوں گا جس جس کی وجہ سے ایک لینڈ مارک چینج ہمارے فیلڈ میں آئی یہ جو ریسرچ تھی یہ 1943 میں بیسکلی کیری آؤٹ کی گئی way is a name that is associated you know with this research یہ جو ریسرچ تھی اس کی بیسس پہ ایک ایسا ٹول بنا جس کا نام ایم ایم پی آئی ہے ایم ایم پی آئی جو ہے یہ it stand for Minnesota multiphasic personality inventory یہ پہلا پرسنالٹی کا ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کیا گیا جس میں جو کرائیٹیریا تھا وہ subjective evaluation of the therapist یا سائیکالوجسٹ نہیں تھی بلکہ اس ٹیسٹ کو بنانے میں اس اس ٹیسٹ میں مختلف کنڈیشنز کو دیکھا جاتا ہے جیسے anxiety depression schizophrenia paranoia hypochondriasis یہ آئی مین اس طرح بے شمار کنڈیشنز ہیں اور ان کنڈیشنز کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اسٹیبلش اس طرح کیا گیا کہ اس ٹیسٹ کو ہزاروں لوگوں کو جو لٹ سے جو ڈپریس تھے ان کو یہ ٹیسٹ دیا گیا اس اس کے آئٹمس دیے گئے اس کی بیسس پہ یہ دیکھا گیا کہ یہ جو لٹ سے کہ اگر یہ ایک ہزار آدمی کو جو جو ڈپریس تھا اس کی اس ان آئٹمس پہ ریٹنگ کیا آئی جو بیشتر جو سمٹمس جو پائے گئے ان ڈپریس میں وہ کرائیٹیریا کا حصہ بن گئے تو اس کے بعد جب یہ ٹیسٹ کلینکلی یوز میں آیا تو پھر دیکھا یہ جاتا تھا کہ بھائی اچھا یہ جو پیشنٹ ہے اس میں کتنے فیصد وہ سمٹمس پائے جاتے ہیں جو ہمارے سیمپل میں سیمپل کے ریزلٹ سے ہمیں ملے تو یہ ایک ایسا ٹول تھا جس میں کہ یہ وہ اس سبجیکٹو ایویلویشن سے اس کلینکل ایویلویشن سے نکل کے جو ہمارے نفسیات تھے یا جو کلینکل سائیکالوجسٹ تھے وہ ایک اسٹیٹسٹیکل بیسڈ ٹول کی طرف چل پڑے تو یہ ایک بہت لینڈ مارک اس سے چینج آئی کیونکہ اس ٹیسٹ کے استعمال سے بے شمار پرسنالٹی پرابلم جو تھی وہ آئیڈینٹیفائی ہونی شروع ہو گئی اور اس کی بیسس پہ یو نو لوگوں کو diagnose even even till today یہ ٹول استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی بیسس پہ ڈائگنوز کیا جا رہا ہے اسی طرح انیس سو ساٹھ کے پیریڈ میں ایک اور جو چینج آئی سائیکالوجسٹ میں وہ یہ تھی کہ ڈائریکٹ آبزرویشن جو تھی اس کو بھی ایک اہمیت ملنی شروع ہو گئی ڈائریکٹ آبزرویشن سے میری مراد یہ تھی کہ کہ صرف کلینیشین کے پاس کلینک میں بیٹھ کے ہی ٹیسٹنگ نہیں کی جاتی جانی چاہیے بلکہ ایک ایویلویشن کے لیے اسسمنٹ کے لیے بچہ چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو اس کو اس انوائرمنٹ میں بھی آبزرو کیا جائے کہ جس انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے اب فار انسٹنس بچوں کی جو ٹیسٹنگ تھی وہ صرف لیب میں یا کلینک میں کرنے کے علاوہ اسکول انوائرمنٹ میں بھی جا کے سائیکالوجسٹ نے شروع کر دی سائیکالوجسٹ اسکول جا کے بچے کو کلاس روم میں آبزرو کرتے تھے اس کی بیسس پہ وہ ایک اپنی آبزرویشنل یو نو ڈیٹا لکھتے تھے اسی طرح وہ کلاس روم کے باہر اس کو ریسیس میں بریک ٹائم میں اس کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھتے تھے اور اس چیز کو بھی آبزرو کرتے تھے اسی طرح وہ گھر گھر میں بھی جا کے بچے کو آبزرو کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح بہیو کرتا ہے ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں وہ والدین کے سامنے کس طرح بہیو کرتا ہے وہ اپنے سبلنگس کے ساتھ انوالو ہو کر کس طرح بہیو کرتا ہے وہ اپنے محلے میں یا دوستوں میں یا ایکٹیویٹیز میں کس طرح بہیو کرتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ اسسمنٹ میں ایڈ ہو گیا وچ واز آبزرویشنل ایلیمنٹ کیونکہ کلینکل سائیکولوجسٹ نے جو چیز ایک اسٹیبلش کی وہ یہ تھی کہ جب ہم ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بچوں کو یا بڑوں کو کلائنٹس کو اسیس کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے جو بڑی کنٹرول ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایلیمنٹس تو پرفارمنس میں ابلیٹیز میں سامنے آ جاتے ہیں لیکن بیشتر جو ایلیمنٹس ہیں وہ سامنے نہیں آتے تو ڈائریکٹ یہ جو ڈائریکٹ آبزرویشنل میتھڈ ہے it is still being used اور آج کل یہ خاص طور پہ بچوں کی ٹیسٹنگ کے ایریا میں بہت افیکٹولی یہ یوز ہو رہا ہے اور اس سے ہماری موجودہ جو اسسمنٹ کے پروسیجرز ہیں ڈائگنوسس کے پروسیجرز ہیں انہیں بڑی سہولت اور آسانی ملی ہے اب میں اس سارے کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا آج ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے کلینکل سائیکالوجی شروع ہوئی تھی سائمن کے زمانے سے ٹرمن کے ٹرمن کی ٹیسٹنگ ٹولس کے زمانے سے وٹمر کے کے زمانے سے اگر اسی طریقے سے یہ چلتی تو ہو سکتا ہے کہ آج ہماری ڈیولپمنٹ اس حد تک نہ ہوئی ہوتی ٹیسٹنگ کے ایریا میں جس حد تک ہوئی ہے تو ریسرچز کے علاوہ کچھ اور چیزوں کا بھی بہت دخل ہماری ڈیولپمنٹ میں ڈیفینیٹلی پڑا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ورلڈ فرسٹ ورلڈ وار کا اثر بڑا پڑا بہت پڑا اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی اثر پڑا تو یہ وہ ایونٹس تھے جن کی وجہ سے سائیکالوجسٹ کمیونٹی جو تھی وہ ایک قسم کی مجبور ہو گئی کچھ ایسے ایریاز میں ریسرچ کرنے کے لیے جو ادروائز ہو سکتا ہے کہ وہ وہ نہ کرتی تو تو لہٰذا جو آپ کلینکل سائیکالوجی کو جس طرح آج دیکھ رہے ہیں اس میں بے شمار فورسز کا دخل ہے اس میں ریسرچز کا دخل ہے اس میں مختلف ایونٹس کا دخل ہے اس میں مختلف لوگوں کے ایکسپیرئنسز کا دخل ہے تو یہ یہ سب کچھ جو ہے یہ مل جل کے اس نے سائیکالوجی کو اس جگہ پہ اس موڑ پہ لے آیا ہے جہاں پہ وہ آج ہے تو اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے اس کو اینڈ کرتا ہوں خدا حافظ